جیسے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کو ہم پہ فرض کیا ہے اسی طرح اللہ پاک نے ہم پر قتال یعنی کفار سے لڑائی کرنا اللہ پاک نے ہم پر فرض فرمایا ہے سور بقرہ کے اندر یا یادین علیکم السلام کے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم پہ روزہ فرض ہے اسی طرح اسی صورت کے اندر اسی بارے میں اللہ نے فرمایا علیکم القتال تم پر لڑنا بھی فرق کر دیا گیا ہے کو لیکن تم ناپسند لگتا ہے حضور وسلم پر جب جہاد فرض ہوا ہے یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ملی ہے تو آپ نے ستائیس مرتبہ میدان جنگ کے اندر نکلے ہیں ستائیس مرتبہ میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء حضور وسلم میدان میں کے لائے ہیں آپ زخمی بھی ہوئے ہیں آپ کے مبارک بھی شہید ہوئے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لاشا بھی آپ نے خود اٹھایا حمزہ کا جس طرح کفار نے مسئلہ کیا وہ آپ سب جانتے ہیں اسی طرح حضور وسلم نے اپنے منہ بلے بن حادثہ کو بھی میدان جنگ کے اندر قربان کیا حضور سلم ستائیس مرتبہ نکلے اور اسی طرح آپ سلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما تھے جس جنگ میں آپ تشریف نہیں لے گئے اس کے اندر جس کسی اور صحابی کو امیر بنایا اس کی تعداد تقریباً چھپن ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں یا وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ وسلم کی زندگی جہاد کے آنے کے بعد پوری زندگی جہاد سے بھری پڑی ہے کوئی دو مہینے ایسے نہیں گزرے جس کے اندر آپ وسلم خود نکلے ہو یا کوئی لشکر روانہ نہ کیا ہو حتیٰ کہ حضور وسلم جو دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی ایک لشکر اسام بن ویس کی قیادت کے اندر سے لڑنے کے لیے تیار تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالی ہے تو صحابہ مشورہ دیا تھا لشکر کو روک لیا جائے کیونکہ حالات خراب ہیں لیکن ابو بکر صدیق نے کہا میں لشکر کو کو کیسے روک سکتا ہوں جس میرے آقا نے روانہ کیا تو میرے بھائیوں جہاد کی جو حقیقت ہے آج مسلمان بھول چکے ہیں آج جو بہت سارے احکامات ہم کرتے ہیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم اس کو حکم کم سمجھتے ہیں ایک رواج زیادہ ہے اب دیکھو اب روزہ ہے صبح سے شا... لے کر شام تک بھوکھا رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے آپ کو شابا سے روکنا اس ایک معمولی بات نہیں ہے لیکن جو کہ مسلمانوں کا اس کے اندر رواج ہے کسی مسلمان یا یورپ میں ہے امریکہ میں ہے پاکستان میں ہے ہر جگہ مسلمان اس پر کچھ نہ کچھ عمل پیرا ہے اس طرح نماز کا رواج بھی ہمارے اندر ہے قربانی کا رواج بھی ہمارے اندر ہے لیکن جہاد کا رواج ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے بہت کم لوگ ہیں جو جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں یا جہاد کی حقیقت کو جانتے ہیں حالانکہ جہاد اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مطلب اس کو سوچ سے بھی باہر ہے حضور اقدس وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے لشکر روانہ فرمایا جس جنگ کو غزوہ موتا کے نام سے یاد کرتے حضر و وسلم نے فرمایا اس کی امیر حضرت زید بن حادثہ ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں اس کے بعد حضرت جعفر تیار امیر ہوں گے اس کے بعد اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روح امیر ہوں گے عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائیں اس کو مسلمان کس چاہیے اپنا امیر منتخب کر لیں لیکن جہاد کو نہیں چھوڑیں اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں کا دن تھا روانہ ہوا حضور صلی جمعے پر تشریف لائے دیکھا تو عبداللہ بن روا سامنے آپ نے پوچھا عبداللہ تم کیوں نہیں گئے کہنے اللہ بس میری خیش کی یہ جمعہ کا دن ہے آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا اور پھر میں روانہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عبداللہ تم اس بات کو غور سنو صبح سے لے کر اب تک جو ساتھیوں نے اللہ کے راستے میں سفر طے کیا ہے میرے صحابہ نے دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہیں مل جائے وہ تم سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دو لیکن جو اجب ان کو میرا اس کو نبھا سکتے اسی طرح ایک جنازہ لایا جاتا ہے حضرال سلم کے سامنے حضور وسلم پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں فروخ اعظم کہتے ہیں یار اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھے اور فروق اعظم کی شخصیت اسلام میں کیا ہے علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا شخص ہے کہ اگر اسلام اگر نبوت باقی ہوتی تو تمام چیز تمام خبر اس کے اندر موجود تھی اگر مستحق اس کا کا ہوتا تو خطاب ہوتی لیکن یہ صحابی کہہ رہے ہیں رسول اللہ اس کو جنازہ نہ پڑی الطاف ہاں، ہاں، یہ آدمی گناہ گار ہے ہے آپ نے صحابہ کی توجہ فرمائی فرمایا کوئی نیکی اس کی تمہیں یاد ہو تو تم بتاؤ میں اس کا جنازہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک لشکر سیاح سے واپس آ رہا تھا اس نے مجاہدین کی چوکی داری کی آپ سلم آگے بڑھے اس کو جنازہ پڑھایا پھر فرمایا اصحاب کے عز النون تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو جہنم میں جائے گا لیکن میں محمد گواہی بھی تم تو پکا جنتی ہے میرے بھائیوں جہاد حدیث بات میں آتا ہے جو بندہ اس نیت سے نکلا جہاد پر نہ کسی کو مارے گا نہ مرے گا اس نیت سے نکلتا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد پڑ جائے اس کو جو اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے اگر وہ مارا گیا اس دنیا سے دس گنا ایک جو شہید جو اللہ کے راستے میں آئے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کا خون بہ رہا ہوگا اس کے کندھوں پہ ننگی تلوار ہوگی وہ کہیں گے ہمارا راستہ چھوڑ دو ہم تو وہ لوگ ہیں جن اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیے حدیث میں آتا ہے نے شاد فرمایا ابراہیم السلام بھی اگر سامنے تشریف فرما ہوں گے وہ بھی راستہ چھوڑ دیں گے حتیٰ کہ نور پیشت کو بیٹھیں گے جس کے بارے میں چاہیں گے جنت بھی اللہ کو سفارش کر کے جنت میں داخل کریں گے تو میرے بھائیوں جہاد مومن دین کے ہمیشہ دو طبقے رہے یا تو مسلمان میدان جہاد کے اندر نکلتا ہے یا جو پیچھے رہتے ہیں اس کے معاون بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی طبقہ نہیں ہے تیسرا طبقہ جو ہے وہ منافقین کا ہے اور قرآن پاک نے منافقین کی بہت زیادہ مذمت بیان کی ہے بہت زیادہ حتیٰ کہ قرآن نے کہا آپ اللہ عن کا آپ ان سے اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر لینا عظیم آپ ان کو کیوں اجازت دیتی ہیں اور اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ آپ سے کبھی نہیں مانیں گے اجازت کہ ہم جہاں سے واپس جاتے ہیں لیکن ان نمایستہ دن اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں آخر جن کو اللہ پر وہ آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے اور حضور علیہ وسلم جب حضرت ابو کے نکلے سخت ترین گرمی تھی سخت ترین گرمی تھی صحابہ کرام کا بہت لشکر ساتھ ہے اب وسلم میدان جنگ کی میدان جنگ کی طرف تشریف لا جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو لوگ مدینہ میں تھے جو منافقین تھے ان کا نقشہ قرآن کو خوانے کیسے فرمایا فرح محل لفنا خلاف اور اللہ کہ پیچھے بیٹھ کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ لوگ گئے سارے مر جائیں گے ان کے ذہن میں یہ بکاری ہو جاہد ہوں اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال اپنی جان کے ساتھ اور کیسے کیا ہے ہارا کہ گرمی کے اندر نہ جاؤ مارے جاؤ گے گرمی کے اندر نہ جاؤ مارے جاؤ گے لیکن اللہ کے قرآن نے کہا اللہ اور شبد حرا جس جہاد کو چھوڑ کر تم نے جہنم کی آگ جلائی ہو اس سے کہیں اسی طرح رضوائے احزاب کے موقع پر جب بارہ ہزار کے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہے اب وہ سفیان کی کر رہا ہے اور حضور سرم خندہ کھود رہے ہیں ایک صحابی نے آ کر کہا رسول اللہ میری بھوک کی وجہ سے یہ عالم ہے کہ میرے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے میرے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے آپ وسلم نے فرمایا میرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے میرے پیٹ پہ دو پتھر یہ اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی لیکن میدان جنگ کے اندر آج سلم تشریف خندہ کھودی جا رہی اور صحابہ اکرام خندہ کھود رہے لیکن اس وقت منافقین تھے وہ کیا کہتے تھے فریق فریق ایک اجازت مانگ رہا ہے قرآن کہتا ہے ایک فریق اجازت مانگ رہا ہے وہ کہتا یہ ہے ان نہ بجوتنا ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے ہمارے گھر اکیلے ہیں وما ہی رہا اللہ کی قرآن نے کہا یہ بات نہیں تھی فرارا یہ لوگ جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے پھر اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا منصب اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف فرما گئے کدھر آپ کے لیے ٹھکانا بنایا جائے آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اس پوچھنے کو چھوڑ دو جہاں پہ جا کے رکے گی وہاں میرا ٹھکانا ہوگا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ان کو آپ سلم کا میزبان بنایا ٹھیک ہے وہ یوں ساری کا اللہ تو دیکھیں کہ نوے سال کی عمر ہوگی نوے سال کی عمر بڑھاپے کے عالم میں میدان جنگ میں نظر آتے کسی نے پوچھا وہ یوں پر ساری اب تو تم بوڑھے ہو چکے ہو کہا بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ان فروغ کے صاف ہوں گے کالا کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں ہلکی ہو یا وہ چلو جب اس آیت پہ نظر پڑتی ہے تو میں سے بیٹھ چکے رضوائے احداب کے موقع پر حضور یا سلم کہ جو صحابہ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمد الجہاد ما بقینا ابدا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ جہاد کرتے رہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہے فاکرم الانصار والمہاجرہ تو انصار اور مہاجرین کا اکرام فرما اور قرآن نے کہا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر کہ صحابہ کے بارے میں اتفاق کہ بعض تو وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اب اللہ کا قرآن کہ تبدیل ان کی ارادے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اور میرے بھائیوں اسی طرح حضور اسلام جب مدد مدقبوق میں تشریف لے گئے تو جب واپس آئے تو جو لوگ یہاں سے پیچھے رہ گئے تھے مناسبین جن کے ذکر قرآن نے کیے یا دنوں میں جب آپ واپس لوٹیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے ازر بیان کریں گے تو قرآن نے کہا ان سے کہہ دو تم ازر بیان نہ کرو تمہاری ساری خلاف سے اللہ نے میرے سامنے کھول دی سیاح فون ابنائی تم ازن طالب تم اردو رضوان ان وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے تمہارے سامنے کہ تاکہ تم ان سے منہ پھیر اراد کرو تاکہ ان کی شکایت کو سن کے ان کی باتیں قبول کر لو اللہ نے فرمایا رضوان ان کو دفاع کرو ان نمر جہنم یہ لوگ ناپاک ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہے لیکن اسی موقع پر تین صحابہ ہیں وہ سامنے آ گئے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے یہ حضرت کاف کا جو قصہ ہے یہ بخاری شریف بہت لمبا ہے سے حضرت کاف بھی ہے یہ تین تم نے کیا سے غلطی ہوگی ہم پہ کیا ہوگی غلطی ہوگی ہم ہم ہم باقی تیار تھے بس ہوگی سوتی آسلم نے فرمایا صحابہ کو حکم فرمایا ان تینوں سے بولنا نہیں ان تینوں سے نہیں بولنا سدا سے کھلنے کو قرآن کہتے ہیں کہ زمین اگرچہ وسیع ہے دیکھ کر ان پر تنگ ہو گئی اب خود سوچیں کہ صحابہ اکرام میں آپ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا خباب سے فروخ نے پوچھا کہ اسلام لانے پر کیا تکلیف پیش ہے انہوں نے کہا میرے کمر سے کپڑا اٹھاؤ جب کمر سے کپڑا اٹھایا تو جس سب پہ چربی نہیں ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہے پوچھا خباب یہ کیا ہوا کہنے لگے فروخ جب میں نے اسلام قبول کیا تو کفار مجھے کے انگاروں پہ جاتے تھے اور چنگارے میری چربی کو چوس کر اپنی پیاس میں جاتے تھے اب لیکن حکم کیا ہے کہ ان سے بولنا نہیں ہے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب صحابہ کرام نے یہ حکم سنا اسلم کی طرف سے ان سے بات نہیں کرنی کیا جرم ہے ایک دفعہ جہاد میں نہیں گئے کتنے دن چالیس دن گزر گئے چالیس دن کے بعد فرمایا ان کی بیو کو فرمایا ان کی بستر علیحدہ کر دو کیا کر دو بستر علیحدہ کر دو اور ایک صحابی نے تو وہاں مسجد نبی کے اندر اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھ دیا کہ یا تو اللہ میری توبہ قبول فرما لیں گے یا اللہ مجھے موت دے گے اب خود سوچو میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں جو ایک دفعہ جنگ میں نہیں گئے اتنی بڑی ہو رہی ہے اور ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اور قرآن تم کہ ان کی تیاری کرو جتنی تمہارا طاقت ہے لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے صاحب اکرام کی زندگی پوری کی پوری زندگی اتحاد کے اندر لگی ہے کوئی صحابی آج کابل کے اندر سو رہا ہے کوئی پشاور کے اندر سو رہا ہے جو چین کے اندر سو رہا ہے آخر ان کا کیا مقصد تھا آخر ان کا کیا مقصد تھا تو میرے بھائیوں جہاد ایک حقیقت ہے جس طرح ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم بھی ہے ہم نے پڑھنا بھی اس کو ہے اس کے ساتھ اعتقاد بھی رکھنا ہے اللہ کا حکم ہے اس طرح یہ بھی اعتقاد رکھنا ہے کہ جہاد اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا بھی اور ساتھ اعتقاد بھی رکھنا ہے تو میرے بھائیوں حضور نے شاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پورے کفار اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹیں گے جس طرح بھوکھے دسترخوان خان پر ٹوٹتے صحابہ اکرام تجب سے فرمایا کیوں صحابہ اکرام تو جریف تھے بہادر تھے جن کا بہادری کا عالم یہ ہے کہ مرحب جب میدان کے اندر آیا نا تو عرب بہت بڑے شاعر بھی تھے تو مرحب نے میدان کے اندر کہا قاد عالمت خیبر انی مرحب شاہ کی سلا بطل مجرب کہ میں مرحب ہوں دنیا مجھے جانتی ہے میں جنگوں کا ایک وسیع تجربہ رکھتا ہوں ایک صحابی ہیں جن کا نام عامر ہے انہوں نے آگے بڑھے انہوں نے اس کو جواب دیا قاد عالمت خیبر انی عامر شاہ کی سرا اگر تیرا نام مرد ہے تو مجھے بھی خیبر کے لوگ جانتے ہیں کہ میں بھی عامر ہوں میں جنگوں کے اندر گس جانے والا ہوں لیکن جو کہ تلوار بڑی تھی قد چھوٹا تھا آگے بڑھے تلوار چلانا شروع کی اپنی تلوار سے شہید ہو گئے صاحب خان کو تردد ہوا کیا بنے گا آپ سلمانہ دو ادر ملیں گے ایک تو شہادت کا دوسرا جو تم لوگ اس کے بارے میں سوچا پھر اس کافر نے کہا خیبر انی مرحب سرا مجرب پھر علی شیر خدا فاطمہ کے شور آگے بڑھے انہیں کیا جواب دیا انلوی سمت میں ام ہے ذرا کری سے غاپا کری منظرا کہ میں تو وہ ہوں کہ میری نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے وہ میں ایسا شیر اس کے دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے حضور سلم میدان تشریف فرما ایک کافی سامنے پورے جسم پہ لوہا پہنا ہوئے ایک آنکھ لگی ہے آپ فرما اس کو کون شکار کرے ایک صحابی آگے بڑھے اس کو تاک کے نیزہ مارا اس کی آنکھ میں جا کے لگا وہ کافر زمین پہ تڑپ رہا تھا وہ صحابی آگے بڑھے اس کے پاؤں پہ گردن پہ پاؤں رکھا نیزا کو کھینچا نیزا ٹیڑھا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مجھے دے دو یہ کیا کرو مجھے دے دو وہ نیزا وسلم کے پاس رہا پھر آپ وسلم کے پاس آگے صحابہ کے پاس بھی چلتا رہا پھر ماشاء اللہ علما بیٹھی اور یہ بات آپ ذمہ داری کے ساتھ جانتے ہیں کہ حضور علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سوائے اثریا کے اور کوئی چیز نہیں تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میری امت پر کفار اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بو کی خان پر ٹوٹتی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا یار اللہ یہ کیسے ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہوگی فرمایا نہیں تعداد تو بہت بڑی ہوگی فرمایا کیا وجہ ہوگی آپ نے فرمایا تمہارے میں بیماری چھا جائے گی صحابہ نے پوچھا یار سر بیماری کیا ہے فرمایا ایک بیماری وان ہے وان چھا جائے گا پھر صحابہ پوچھے یار سر کیا ہے آپ نے فرمایا خود بد دنیا وقار موت کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی پھر یہ واقعہ پیش آئے گا آج میرے بھائیوں یا یہ واقعہ تاریخ نے رضوائے احباب کے موقع پر پیش آیا کہ ادھر سے بیٹھ کے مشرقین آ گئے اور اندر سے یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا یا آج افغانستان کے اندر کہ امریکہ نے اکیلا نہیں آیا اس نے برطانیہ والوں کو ساتھ ملایا اس نے فرانس والوں کی محنت کی اس نے جرمنی والوں کو ساتھ ملایا اس نے روس سے رابطہ کیا اس نے ایران کے اندر سے گڑچوڑ کیا اس نے فوجی والوں سے بات کی اس نے پاکستان کو ساتھ ملایا پوری دنیا ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر چرچا ہوئی اور ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے روس اس سرزمین پہ آیا تھا اور روس کو جب مسلمانوں نے وہاں پہ الجھا دیا اس کو روک لیا تو دنیا نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے اور روس ٹکڑے ہوا سترہ ٹکڑے ہو گئے لوگوں نے کہا یہ تو روس امریکہ کی جنگ تھی اگر پاکستان مدد نہ کرتا اگر امریکہ ساتھ نہ دیتا تو مسلمان کبھی روس پر توڑ سکتے اللہ با اللہ پاک کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی اللہ نے کہا پھر میں دکھاؤں گا پھر اللہ نے دکھایا پوری دنیا سامنے آ گئی پوری دنیا آج پچاس ملکوں کی فوجیں افغانستان کی سب زمین پہ موجود ہیں ان کے اتحاد کا عالم یہ ہے ایک ملک یورپ میں چھوٹا تھا اس کا ایک فوج افغانستان میں موجود ہے مقصد کیا ہے کہتے ہیں ہم نے ایک بھیجا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ اور بھی بھیجیں گے تو جرمنی کو کیا پڑی افغانستان میں جاپان والے یہاں سے کیا لینا ہے فرانس نے ہم سے کیا لینا ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ افغانستان میں جب خلافت قائم تھی تو اٹھتیس ملکوں کے مسلمان جن کو ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے وہاں سے طالبان کیا لی مسلمانوں کے کھانا مل گیا تھا مسلمانوں کے گھر مل گیا تھا دنیا کو کہاں برداشت کری تو میرے بھائیوں پھر اللہ نے فرمایا پوری دنیا سامنے آ گئی اب یہ دس سال سے یہ جنگ جاری ہوئی دس سال تک میڈیا کو چھپاتا رہا نقصانات نہیں بتائے لیکن میرے بھائیوں اب امریکہ اور برطانیہ خود چیخ اٹھے ہیں اس جنگ کو ہم نہیں جیت سکتے اس جنگ کو ہم نہیں جیت سکتے ہلمند کے اندر ایک دفعہ ایک نہر ٹوٹ گئی تو وہاں سے لوگوں نے طالبان سے رابطہ کیا کہ ہم نہر بنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں طالبان کا ہمارا تعاون تو آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ مخالف سے بات کر لیں حکومت والوں سے بات کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اکٹھا دے کر اوپر بمباری کر دیں انہوں نے جب بات کی تو اتحادیوں نے کہا کہ نہر ہم بنائیں گے لیکن تم ہمارا ایک کام کرو انہوں نے پوچھا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا ہمارا کام یہ ہے کہ تم طالبان کے ٹھکانے بناؤ ٹھکانے بتاؤ ٹھکانے کی طرح انہیں کہا تمہیں پتہ کہ طالبان دن کو درختوں کے نیچے ہوتے ہیں کبھی کسی گھر میں کبھی مسجد میں کبھی پہاڑ پر انہوں نے کہا نہیں طالبان کا ایک دستہ ہے جو سفید لباس کے اندر ہے سفید گھوڑوں پہ سوار ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کی تلاش ہے کیا ہے اس کی تلاش ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے جب سے جنگی لباس پہنا ہے آج تک نہیں اتارا جب بھی کوئی لشکر اللہ کا میدان میں اترتا ہے تو وہ ضرور اس کی ہے تو میرے بھائیوں جہاد ایک حقیقت ہے یہ مسلمان سے فرض ہے مسلمان اس کو کیوں چھوڑ چکے ہیں اس وقت جو صحابہ کرام کے درمیان جو چیز تھی آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں کہ ایمان اور نفاق کے درمیان جس چیز نے فرق کیا وہ جہاد ہے کیا ہے وہ جہاد ہے آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کو پڑھیں قرآن پاک کیا کہتا ہے بمال رحت مل تو فاطم نفی اللہ کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے ہو وہ ایک ایک جگہ قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا مالکم اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اذا قیلت منفروا فی سبیل استاقلتم من الارض کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تم زمین میں دس جاتے ہو ارضیتم بالحیات الدنیا بالآخرہ کیا تم دنیا کی زندگی ساتھ راضی ہو چکے ہو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخر اللہ قلیل آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما اگر تم نہ نکلے اللہ فرمائے تم دردناک عذاب دے گا محفصن کرسلبعظمر بات سمع بعض مسلط کر دے گا آج مہاجر پنجابی سے لڑ رہا ہے پنجابی مہاجر سے لڑ رہا ہے پٹھان پٹھان جو بلوچ سے لڑ رہا ہے بلوچ پٹھان سے لڑ رہا ہے یہ سارا اقتصاد ہے کہ ہم جہاد کو چھوڑ بیٹھے کیا کر بیٹھے جہاد کو چھوڑ بیٹھے آج پوری دنیا میں چھپن اسلامی ملک موجود ہے چھپن اور پاکستان ان میں ایٹمی قوت ہے لیکن آخر دنیا کو طالبان سے کیا غلط تھی آخر وہ سامان بلادے سے کیوں ڈرتے تھے اسام میں لازم تو خود سعودیہ کے رہنے والا تھا وہ تو اپنے گھر سے در بدر تھا لیکن میرے بھائیوں جس طرح جہاد قوت ہے جس طرح آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب شیطان آواز سنتے ہے اذان کی تو اتنا بھاگتا ہے اس کے پیچھے سے ہوا خارج جاتی ہے عمل ایک جہاد ایک یا یعنی ایک اذان ایک عمل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ شیطان بھاگتا ہے اس طرح جہاد ایک عمل ہے اس کی فرق کرتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کو محفوظ کرتا ہے مسلمانوں کی مساجد مدارس مسلمانوں کی ممالک محفوظ ہوتے ہیں اور جب جہاد چھوڑتے پھر امت دریل ہو کے رہ جاتی ہے میرے بھائیوں افغانستان کی سرزمین اللہ پاک نے منتخب اس لیے کہ پہلے برطانیہ یہاں پہ آیا اللہ نے اس اس کو کو کیا کے بعد روس شوق چڑھا وہ بھی اللہ پاک نے دس سال سے جنگ جاری ہے لیکن اللہ کے فضل سے آپ خود بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا خواہ و نام یا مسلمان ملک ہیں یا یہودی ہیں یا نفرانی ہیں یا بدھ مت ہیں کوئی بھی ہیں آپ کو یہ بات یقین علم میں ہے کہ سب کے سب وہ طالبان خلاف متحد ہے یہ آپ جانتے ہیں اب آپ بتائیں کہ طالبان کے ساتھ کون ہے طالبان کے ساتھ کون ہے آخری دنوں میں جب علماء کا وقت ملا امیر المین سے ان سے کہا کہ ایک جان دینی پڑے گی کہ ملک بچ جائے گا ایک جان دینی پڑے گی سامع لادن کو دے دو تاکہ پورا ملک بچ جائے تو انہیں کیا کہا وکان حق علی نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے یہ تو کہتی ہے کہ اللہ فرماتے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والے مست کریں گے جب اللہ کا فیصلہ ہم ہم تم سے لڑیں گے اس وقت سارے پریشان تھے کہ آخر پوری دنیا سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں نے اللہ تو ایمان والوں کا رب ہے کافروں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے لیکن کہ مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے حضور وسلم جب حضور احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے حصے میں جو خندق آئی ہے نا ایک چٹان درمیان میں آ گئی وہ ٹوٹتی نہیں آپ تشریف لے گئے حضور صلی اللہ تشریف لے گئے ایک کدال ماری اس سے چنگاری نکلی آپ یمن فتح ہو گیا کیا ہو گیا پھر دوسری باری فرمایا کسرا فتح ہو گیا آپ منافق کن کا کیا لگے کہتے ہیں پیٹ میں پیٹ کے لیے کھانا نہیں ہے دو وقت کی روٹی ملتی نہیں وہ خواب دیکھتا ہے کہ کسرا کے اور یمن کی ہیں اس وقت دنیا کہہ رہی تھی کہ پوری دنیا مقابلے آ گئی ہے پاکستان نے بھی ساتھ چھوڑ دیے رستے ہر طرف بن رہے ہیں طالبان کیسے مقابلہ کریں گے طالبان کیسے مقابلہ کریں گے لیکن میرے بھائیوں اللہ پاک نے جنگ مسلمانوں کے حق میں دی ہے اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے امریکہ کا یہاں آنا اللہ کے پاس یہی مقصد تھا اس کو ضروری کروانا تو میرے بھائیوں اب ہم نے کیا کرنا ہے پوری دنیا تو کس کے ساتھ کھڑی ہے کفار کے ساتھ کھڑی ہے تو مسلمانوں اب ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا موقع ہے کہ جنگ گریلا ہے وہ گریلا جنگ کے اندر افراد کم کام آتے ہیں مال زیادہ رکھتے ہیں افراد کم اور مال زیادہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور روس کا اسلح افغانستان میں آج بھی مجاہدین استعمال کر رہے ہیں بلکہ دنیا بھر کی تحریکوں میں اکثر جگہ روس کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اسی وجہ سے امریکہ نے اسلحہ خرید کر بہت زیادہ ضائع کی ہے اور اسی کی وجہ سے اس وقت راشن کوف کی جو قیمت ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہے ایک کاشن کوف ڈیڑھ لاکھ سے اور ایک گولی کاشن کوف کی پیش پیس اس کی قیمت ہے اور ایک موٹر سائیکل جس دو ساتھی سوار جس کو آپ ون ٹو فائیو کہتے ہیں یہ تقریباً وہاں پہاڑوں میں چھ مہینے چلتا ہے کتنے مہینے چھ مہینے اور اس کے یہ ختم ہو جاتا ہے اب اس کی قیمت ایک لاکھ کے قریب ہے یہ سارا کا سارا جو تعاون ہے یہ مسلمان ہیں جس کو پورا کر رہے ہیں اور الحمد اس جنگ کو کھینچ کر لائے ہیں آپ طالبان کو تو فکر نہیں ہے کہ اب پچھلی دنیا میں غزنی میں تھا تو وہاں جو ذمہ دار تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ امریکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کب جا رہا ہے اس نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں اس نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کب آئے کب جائے بس ہمارا یہ تشکیل ہے کہ تشکیل کیا کہ ہمیں لڑنا ہے یہ غزنی کا علاقہ ہمارے پاس ان لوگوں کی سوچ یہ ہے ان کو کوئی جلدی نہیں ہے جلدی تو ان لوگوں کی ہے جن کی خوراک وہاں سے آتی ہے جن کی ہر چیز باہر سے آ رہی ہے تو میرے بھائیوں اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں ہم سب بھی اس پر عمل پیرا ہو گئے ٹھیک ہے نماز ہمارے اندر جیسے ہم فرما رہے تھے کہ نماز کا عمل ہاں، ہمارے اندر نہیں ہے زکوٰۃ ہے وہ بھی ہم پوری نہیں نکالتے اس طرح روزہ ہے اس کا ہم ادا نہیں کرتے تو میرے بھائی اس طرح اور بیماری ہیں جو مسلمانوں کے اندر چھا گئی ہیں مطلب جھوٹ ہے غیبت ہے بنا ہے الزام تراشی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کو اسلام سے دور کرتی ہیں حدیث بات کے اندر آتا ہے کہ سے پوچھا گیا کہ مومن گناہ کر سکتے فرمایا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے پوچھا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے لاحق ہے میرے بھائی تو میرے بھائیوں تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورے طور پر اسلام کو سمجھیں یہ نہیں کہ بس مات پڑھ لی روزہ رکھ لیا یا کبھی اللہ نے پیسے حج کر لیا نہیں بلکہ سوچے کہ بحثیت مسلمان ہونے کے ہم پر کیا فریدہ ہوتا ہے اسلام نے نکاح کے موقع پر طلاق کے موقع پر لڑائی کے موقع پر برادری کے اصولوں میں ہمیں کیا رہنمائی کی ہے کیوں کسی چیز کے اندر انسان نے ہمیں کھلا نہیں چھوڑا تو پھر ہم غیروں کی اتباع کیوں کرتے ہیں میرے بھائی اس لیے یہ بات میں بھی کہتا ہوں جب آپ بھی کہتے ہیں کہ آج سلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں آیا اور آج سلم جو نظام لائے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسین نظام نہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کم سے کم ہم ساتھیوں کو اپنے گھروں کے اندر اس کو نافذ کرنا چاہیے کرنا چاہیے ٹی وی اور بیس ہزار کی لانتوں سے اللہ ہم سب کو بچائے ٹھیک ہے بعض ہمارے مسلمان بھائی بیچارے داڑھی کا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی مولانا ذکری رحمۃ اللہ لکھا داڑھی کے وجوہ پر وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کاٹنا شراب سے لباس سے زنا سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی اس کو میرے بھائی اس سے توبہ کرنی چاہیے مسلمان کو اب خود سوچیں کہ جب آپ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں آپ سن سب سے حسین ہیں تو پھر سلم کے چہرے پر داڑھی تھی تو پھر ہم کیوں نہیں رکھتے کتنا بڑا ظلم ہے مسلمان کا کہ صبح کاٹتے اس کو گٹر میں بہا دیتا ہے تو میرے بھائیوں خدا کے لیے سے بچ جاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے حدیث پاک کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جو ایرانیہ گناہ ہے اللہ کو معاف نہیں کرتے اس لیے میرے بھائی سے ہم توبہ کرنی چاہیے تو میں آج کر رہا تھا یہ سارے جہادی اخراجات ہیں یہ آپ مسلمانوں سے تعاون سے پورے ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آج ہم آپ کے سامنے آ گئے آپ تقریب بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ دسواں حصہ یا بیسواں حصہ اپنی عام دن کا مجاحسن کی بات کریں کریں گے نا تو میرے بھائی ہمیشہ سے اس کی ترتیب بنا لیں اور جہاد کے اندر کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگائیں کیوں اس وجہ سے کہ عالمی نے شاد فرمایا کہ جس بندے نے نہ کبھی جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ دل میں پیدا کیا نہ کسی مجاہد کو نے جنگ فراہم کیا اگر ہاتھ کے اندر مارا گیا تو منافع کی موت مرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جی؟ جی؟ دو ہزار چار میں میں فیصلہ سے گرفتار ہوا اور تین سال میں نے ایجنسی کی تحریر گزارے جو آج کل آپ کے سامنے کیس چل رہا ہے لاپتہ افراد کا تو اس وقت بڑے مشرف کا یہاں پٹوتی بولتا تھا تو جب میں گرفتار ہوا تو مجھے تو دل بھی نہیں تھا لیکن گرفتاری کے بعد ہم چار سو میں پہنچ گئے تو ایک ساتھی تھا اس نے مجھے بتایا کہ ایک مہینے سے ایک مہینے سے ہم آپ کے ساتھ تھے لیکن فرق یہ تھا کہ آپ زمین کے اوپر ہمارے پاس ایک طیارہ تھا جس میں دو امریکی ایک پاکستان کا کرنل ایک میجر اور ایک پائلٹ اور ایک میں ادھر بھی آپ کہیں آپ کوئٹہ گئے ہیں یا پشاور گئے ہیں یا میران صاحب کی طرف گئے ہیں ہم آپ اوپر اوپر تھے اور کوشش تھی جہاں پر بھی آپ ہاتھ آ جائیں تو آپ کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنا تھا لیکن جب تفتیش ہوئی تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے مصیبت سے بچا لیا تین سال وہاں پہ جو پاکستان جو سیل بنائے ہوئے ہیں وہ استعمال تو ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ ہمارا جو پڑوسی ہے انڈیا اس کی جو جسوس وغیرہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کی جو اہم سیل ہیں اتنی ہمارے یہاں چارپائی ہوتی ہے اتنی اس کی لبائی چڑھائی ہے ٹھیک ہے اسی کے اندر بندے کو رہنا پڑتا ہے نہ رات ہے نہ دل ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی قانونی سہولت وغیرہ نہیں ہے لیکن تین سال گزر گئے فریض مشرف نے اپنی کتاب کے اندر میرا ذکر کر دیا کہ فلان تاریخ کو ہم نے گرفتار کیا ہے کیونکہ جو کہ حکومت مانتی نہیں تھی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے لیکن وہ کتاب کے اندر بھی پیش ہو گئی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی پیش ہو گئی اس وقت سے نا پھر وہ منظر عام پہ لائے پھر یہ شوکت عزیز کیس دو چار کیس اور ڈال دیے پھر تقریباً اس طرح کچھ ہفتہ گزرا اور دو ہزار چھ کے اندر نومبر کے مہینے میں یہ ناپ نیچے والا تھا یہ بالکل مفلوج ہو گیا تھا چلنا پھرنا ختم ہو گیا تھا لیکن تب بھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رہائی بھی دیں گے اور شفا بھی دیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ قال ربنا اللہ ثم مستقاموا تتنزلوا عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اگلی ایت کے اندر نحن اولیاؤکم کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں میں آخر بھی اسی دوران میں نے کچھ ایسے خواب دیکھے تھے جس کے اندر مجھے پتا تھا کہ اگر میرا چھوٹا بڑا بھی شادی کنٹرول میں نہیں تھا لیکن مجھے باتوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے لیکن اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ ان شاء اللہ رہائی بھی گئی تو تین سال ایسے گزر گئے اس کے بعد یہ بیماری بھی آ گئی اللہ پاک نے شفا بھی دے دی پھر ہڈیالہ جیل کے اندر تین سال گزارے پھر آپ ملتان جیل کے اندر بھی رہے کچھ دیر بہالپور کے اندر بھی رہے تو وہاں پہ جو تفتیش کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے تو یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ اس چیز بچائے کہ جو انسان کے ساتھ یعنی دشمن ملک جسوسوں کے ساتھ شروع کرتا ہے وہ ان لوگوں نے مجاہدین کے ساتھ کیے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے تھوڑی سی استقامت نصیب فرمائی کہ آج پھر آپ کے سامنے ہیں اور آج پھر الحمد للہ کے اندر شرکت کر رہے ہیں کیونکہ جہاد کا راستہ ایک بہت عظیم راستہ ہے بندہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا نہ اس کو چھوڑنا چاہیے اور اس طرح وہاں پر جو ساتھی تھے کچھ عرب بھی تھے کچھ بلوچ بھی تھے مجھے یعنی مختلف قسم کے لوگ تھے پتہ نہیں بےچارے کیا چلے گئے اللہ کچھ شہید ہو گئے کچھ رہا ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے یہ ہمارے ایک مصیبت تھی یہ جو پریم شرف کا دور تھا تو اللہ پاک نے اس سے ہمیں نجات نصیب فرمائی ہے کیونکہ قید جو ہے یہ بہت بری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اور حضرت فروخ اعظم کہتے ہیں کہ میں ایک قیدی کو مسلمان قیدی کو کفار کے قید سے چھڑاؤں اس سے جزیرت پورے جزیرت العرب سے مجھے یہ بہتر ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگنی چاہیے اور خصوصاً جو ساتھی سب بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رہائی نصیب فرمائی اور جو ساتھی کام کر رہے ہیں تو یہاں اپنی دعاؤں کے اندر آپ یاد رکھا کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا بہت بڑی چیز ہے دعا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضور وسلم جب میدان بدر کے اندر گئے نا یہ وہ آخری بات ہے حضور جب میدان بدر کے اندر گئے ہیں تو آپ وسلم ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے ساری رات کیا کرتے رہے روتے رہے تو علماء نے لکھا ہے اللہ پاک کی بات رات کو منوا لی تھی پھر کسی صبح اٹھ کر فرمایا یہاں یہاں کا فلام اردار ہوگا یہاں فلام کی جگہ فلام کی جگہ اصل بات یہ کہ بات ہم اللہ سے منوا لیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے جب اللہ ساتھ ہو جائے گا پھر کوئی کچھ نہیں بلا سکتا اب ایک ساتھی ہے پشاور کا کالج کے اسٹوڈنٹ ہے اس بیچارے کو خام اٹھا کے لائے میری ملاقات ہوئی لیکن جو ساتھی جیل میں تھے اور انہوں نے مجھے بتایا اب وہ ساتھی کا عالم یہ ہے وہ چوبیس گھنٹے قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے آپ سلم کی زیارت ہوتی ہے اب جو بدلا بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں تو مادی کا لشکری ہوں میں کا ستائی ہوں ایک تم دجال کے ساتھی ہو تو جال کے ساتھ ہی رہو گے اس کو صاف بتاتے ہیں اب وہ اس کو کتاب ہی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی کیس بھی نہیں ہے تو کچھ اٹھایا آپ کو کہتے ہیں اس کو چھوڑیں تو کیا کریں چھوڑیں تو کیا کریں لیکن میرے بھائیوں مجاہدین نے بہت بڑی قربانی دی ہے بہت بڑی قربانی دی ہے ساتھیوں کے ساتھ یعنی وہ پلوٹ بھی شاپ میں رکھتے ہیں تو ہم نے کسی عرصے تک رکھا ہوا ہے جب بندے کو سنگاتے ہیں بندہ پتہ کیا ہو جاتا ہے ایسے ایسے قسم کے ان کے پاس تشدد کے آلے ہیں کہ بس اللہ ان کی حفاظت فرمائے پھر جو ہمارے ساتھی بات ساتھی بیچارے کیوبا میں چلے گئے ان کو ساتھ کپڑے نہیں دیتے وہاں کیوبا میں ایک کچھ سا ہوتا ہے جس کے اندر نسل باز ہوتا ہے وہاں پہ اور پھر وہ کبھی عورتیں پیش کرتے ہیں اور یہ نہ کہ وہ پیش کرتے انہوں نے پیش کی جیل کے اندر جب ایک دفعہ میں لیالہ میں تھا تو وہاں تین چار عورتیں لائے اس نے وہ مجھ سے سوال کیا کہ آپ گھر میں کس سے باتیں زیادہ کرتے ہیں میں نے کرسی کو روکی موڑ لیا میں نے کسی رکی موڑی میں نے کہا یہ جس لباس کے اندر آئی ہے بے حیا لباس اس کا کیا مقصد ہے آنے کا اگر تفتیش ہے تو تین سال میں تفتیش میں گزار کر آیا ہوں تو یا اس کا آنے کا کیا مقصد ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا پروگرام یہی ہے اور ساتھیوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو جتنا خیر دے کہ وہاں پر کیوبا کے اندر تین ہماری بہت رہنمائی کی اب طالبان کو چیف ہے ملا فضل صاحب ان کو بہت کوشش کی گئی کہ اس بات پر نگاہ تو ڈال دیں آپ اب نگاہ تو اوپر اٹھائیں بالکل نہیں اٹھائی کیوں نہیں اٹھاتے کیوں یہ صحابہ کے دیوانے ہیں اور یہ ان کی نسبت ہے جہاد کے ساتھ اگر یہ اس طرح کریں گے تو پھر اللہ کا دین کہاں باقی رہے گا وہ جو جسوس بن کر آئی تھی چار اس بعد میں مسلمان اسلام قبول کر لیا ہے وہ یہاں کیا بن کر آئی تھی یہاں سے کیا لے کر گئی ہے تو میرے بھائی اسلام بہت بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ بندہ سب نہیں کر سکتا اور یہ دنیا اس وجہ سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ افغانستان ہے اس کی سرزمین پہ اسلام نافذ نہ ہو اگر نافذ ہو گیا تو کیوں سو یمن والے بھی آتے اس والے جاپان والے دوسرے ملک کے وفود آتے طالبان کے پاس کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ تمہیں افغانستان میں امن قائم کی ہے کون سا آلہ ہے اس قوم کو تم نے قابو کیے اطالعہ سے کی بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ منڈی جب سب تفریح کرنے کے لیے گئے جب وہاں پہ پہنچے تو جو لوگ لینے کے لیے آئے ہوتے نا تو انہیں کہا تھا پروگرام نہیں ہو سکتا انہیں کیوں انہیں اگر جو مسجد تھی نا وہ بریلی حضرات کی تھی تو کہتے ہیں یہ جو بندی ہے اس کو ہم بیان نہیں کرنے دیتے شاہ جی نے کہا مسجد میں میرے کو اور جمع کر لیں گے آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو ایک مثال سنائی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا اس کی شادی ہو گئی لیکن تھا وہ نبینہ اب اس کی بیوی تھی وہ انتہائی کالی بدسورت بد اب اس کا نام تو نور بھری روزانہ اس کی بیوی اپنے خاند کو کہتی اگر تیرے پاس آنکھیں ہوتی تو مجھے دیکھتا پتنی کیا کہ میرے حسن جمال کے پتنی کیا کیا چیز ہوں گے روزانہ اس کو تڑپاتی رہتی ایک دن حکیم آ گیا اس حکیم کے پاس سرما تھا نے آ کر اعلان کیا کہ میرے پاس ایسا سرما ہے تو اس کو لگائے گا نہ جلدی سرما خرید اپنے پاس رکھ لیا تو شاہ جی کی مثال سنا کر کہا کہ میں وہ سرما بیچنے والا حکیم وہ تمہاری مثال اپنے خاکر کی ہے اور یہ جو میں نور بری حضرات ہیں <laughs> کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا کہتی ہے کہ اگر یہ طالبان جس کے نا سب فرق برابر سب برابر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے آٹھ مہینے کابل میں رہا ہوں ذمہ داری کے طور پر اس وقت ہمارے پاس کم از کم پانچ سو سے ہزار تک ہمارے ساتھی رہتے تھے طالبان ہفتے کے دن ہفتے وار کا خرچہ جنگی اخراجات تقسیم کرتے تھے اس کے اندر طالبان کے اپنے لوگ بھی تھے عرب بھی تھے بنگلہ دیش کے لوگ بھی تھے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ ان کا جو سیکٹری بیٹھا ہوتا آپ نے جو نمبر دیا آپ کو نمبر مل گیا کہ میرا چوتھا نمبر ہے پانچواں یا پہلا ہے اب آپ کا نمبر کوئی نہیں چھیڑ سکتا یہ نہیں کوئی اجمی آ گیا یا عربی آ گیا اپنا آ گیا کسی کسی پر ترجیح نہیں ایسی بات نہیں عبید اللہ صاحب ایک دم دفتر میں بیٹھا تھا وزیر دفاع سے یہ پاکستان کی جیل میں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ کی فرمائے بہت بڑے آدمی تھے تو وہ اثر کے بعد تشریف لائے ٹھیک ہے ہم نے ان کو جوس پلایا انہوں نے کہا مجھے کعبہ پلاتے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی کابل کے اندر اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے ریڈ کراس کی گاڑیاں یہاں پہ کیوں بھیجتی ہیں کہ تو ہمیں بھی پتہ ہے لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے پروگرام یہی ہے کہ ان شاء اللہ جیسے اللہ پاک ہمیں افغانستان میں استحکام دے گا ہمیں کسی کافر اداروں کو ہم جان چھوڑیں گے کسی کافر ادارے کو ہم جان نہیں چھوڑیں گے یہ عذین تھے جن کو بیچاروں یہ میں ملی ہے اس لیے آپ کو چاہیے اپنی دعاؤں میں مجاہدین کو ضرور یاد رکھیں اور اپنا مال کم سے کم ذہن میں رکھیں کہ دسواں حصہ آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں ہمارے بزرگ منصور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرضہ بھی دور کر دے گا آپ کا فخر بھی دور کر دے گا آپ کی متاجی بھی دور کر دے گا بشرط سے کہ آپ کر کے دیکھیں کیوں منجاب الحاسنا فروش اور لیا کہ جو ایک اچھائی لاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں کتنی دیتے ہیں دس جب ایک دیں گے تو اللہ دس دیں گے اگر ہمیں قرآن پر یقین ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے جس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کس عمل کرنے کی توفیق Thank you.